Thank you. اسٹوڈنٹس السلام علیکم today we are on our twelfth lecture and as you recall are covering these days different body last lecture which was eleven we had covered the immune system تو آج ہم امیون سسٹم ہی کو آگے لے کے چلیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ what exactly is a immune system and how does the immune system deal with foreign bodies آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی اینٹیجنس جو ہیں ہر وہ فارن باڈی ہر وہ بیکٹیریا ہر وہ فنگائے پروٹوزویا یا ہر ایسی چیز جو ہمارے امیون سسٹم کو فوراً لگتی ہے یا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی دشمن ہے وہ اس کو کس طرح اس پہ حملہ آور ہوتا ہے اور پھر in the last session which was the last lecture we had also covered the different organs of the immune system جس میں یو you نو know, ہم نے بات کی تھی بون میرو کی ہم نے بات کی تھی ویسلس کی ہم نے بات کی تھی اسپرین کی تو آج اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے میں لے کے چلنا چاہوں گا آج خاص طور پہ میں بات کرنی چاہوں گا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں soldiers of the immune system کہ وہ فوج وہ سپائی امیون سسٹم کے کیا ہے جو ہمیں بچاتے ہیں مختلف بیماریوں سے اس میں ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہے they are the soldiers of the immune system they have a very very key role to play you know ان کا کام بالکل جس طرح فوج میں سپاہی کا کام ہے کہ آگے چلنا دشمن کا مقابلہ کرنا so basically they are two types of white blood cells یہ آپ زین میں رکھے پہلی ٹائپ کا ذکر میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا ان کو ہم کہتے ہیں لمفوسائٹس اور جو دوسری ٹائپ ہے وائٹ بلڈ سیلس کی ان کو ہم کہتے ہیں فیگوسائٹس یہ جو فیگوسائٹس ہے یہ بڑی امیزنگ سے وائٹ سیلز ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نام اسکیونجرس کا دیتے ہیں اسکیونجرس کا مطلب ہے بیسکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے وائٹ سیلز ہیں کہ جو باڈی میں یو نو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور جہاں بھی کوئی گند ملتا ہے اس کو سمیٹ لیتے ہیں اور گند سے میری مراد یہی ہے کہ جہاں بھی انہیں کوئی بیکٹیریا یا کوئی ایسی چیز جو انہیں لگے کہ ہمارے جسم کے لیے جو صحت مند نہیں ہوگی اس یا جس جس کو ہم میڈیکل زبان میں لینگویج میں اینٹیجن کا نام دیتے ہیں جہاں بھی انہیں کوئی اینٹیجن نظر آتا ہے یہ اس کو ایک قسم کا گھیرا ڈال کے اس کو قابو کر لیتے ہیں تو in that way phagocytes have a very very important role to play کیونکہ یہ بلڈ اسٹریم میں گھومتے رہتے ہیں اور اور اس کے علاوہ ان لائک دا لمفوسائٹس یہ اتنے پکی اور اسپیسیفک نہیں ہے کہ کس اینٹیجن پہ حملہ کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا ان کو جو چیز ان کے رستے میں آ جاتی ہے آپ یہ سمجھ لیں یہ اس کو قابو کر لیتے جو ان کو لگتا ہے کہ ہماری صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے تو یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے آپ یہ سمجھ لیجئے اسی طرح یہ جو فیگوسائٹس ہیں یہ لنگز میں سے اس طرح کی چیزیں لائک ڈسٹ یا اور پارٹیکلس یا اور ایسی چیزیں جو ہمارے لیے مضر ہو سکتی ہیں یہ ان کو بھی قابو کر لیتے ہیں اسی طرح یہ لنگس کے اندر جا کے لنگس کی اندر سے صفائی ایک قسم کی بھی کرتے ہیں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں you know people who smoke cigarettes ان کے lungs invariably as you know you know ان کے اندر ٹار سے جمع ہو جاتا ہے بلیک بلیکنڈ اور وہ جو کنٹامنٹس ہوتے ہیں یہ پھر ان کو جا کے ان کی صفائی بھی کرنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صرف اس صورت میں کہ انسان سگریٹ پینا اگر چھوڑ دے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم regularly on a long term basis we continue to smoke then these phagocytes you know they not able to perform that healthy function of totally eliminating that contamination جو اندر لنگز میں ہے کیونکہ یہ یہ اپنے آپ کو اس تیزی سے ریپروڈیوس نہیں کر پاتے وہاں پہ اگر انسان if one continues to smoke تو یہ چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے basically there are two types of phagocytes ایک جن کو ہم کہتے ہیں میکروفیگس اور دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں مونوسائٹس جو میکروفیگس ہیں یہ بیسکلی اپنے آپ کو ٹشو کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں اور اور یہ اندر باڈی میں گھوم پھر کے یو نو جراثیم کا مقابلہ کرتے ہیں اور جو مونوسائٹس ہیں وہ اپنے آپ کو بلڈ میں سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں تو دا ویری فیکٹ کہ فیگوسائٹ جو ہیں they are not very choosy and you know and that way they are non specific immunity کو یہ یو نو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ کسی بھی قسم کے اینٹیجن کو دیکھ کے اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں ان کی یہ ایک خاص خوبی ہے ایز اپوز ٹو دس جو لمفوسائٹس ہیں لمفوسائٹس جو ہیں وہ جیسے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے ذکر کیا تھا you know they are specific they only attack specific antigens اور ویئر ایز فیگوسائٹس جو ہے یہ بیسکلی ہر اینٹیجن پہ حملہ آور ہوتے ہیں آپ کی ٹی وی پہ آپ دیکھیں گے کہ اسپیسیفک امیونٹی جو ہے اس کے دو جو ہے اسپیسیفک امیون پروسیسز ہیں وہ ایک کو ہم سیل میڈیٹڈ امیونٹی کہتے ہیں اور دوسرے کو اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیونٹی یا ہیومرل امیونٹی کا نام دیتے ہیں تو let's examine these two specific immune processes and see how they sort of relate with each other cell mediated immunity جو ہے as name itself indicates اس کا جو مین جو آپریشن ہے it operates at the cell level اور یہ جو لمفوسائٹس ہیں they are called T cells they call T cells because they basically mature in the thymus تو تھائمس کی وجہ سے ان کو ٹی سیلس کا نام دیا جاتا ہے ٹی سیلس جو ہے you know they are divided into several groups اور میں بریفلی ان گروپس کا ذکر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کلر ٹی سیلز کا جن کو ہم سی ڈی ایٹ سیلز بھی کہتے ہیں یہ جو سی ڈی ایٹ سیلز ہیں یا کلر ٹی سیلز ہیں they killer T cells because یہ تین چیزیں بیسکلی کرتے ہیں فرسٹ آف آل ان کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ تین ایریاز ہیں پہلا جو ایریا ہے وہ ٹرانسپلانٹیڈ ٹیشو ہے let say if someone has had a kidney transplant اور اگر وہ جو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اگر اس کی صحیح قسم کی پوری طرح میچنگ نہ ہو رہی ہو تو پھر یہ جو کلر ٹی سیلس ہیں یہ اس ٹیشو کو پہ اٹیک کریں گے جو جو اس کو فوراً لگے گا یا جہاں پہ اس کو لگے گا یہ میچ نہیں کر رہا تو ان ادر ورڈس یہ جو سیلز ہیں they will not accept that tissue اسی طرح اگر کینسرس سیلس اگر ہمارے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو یہ جو کلر ٹی سیلس ہیں they would also attack those cancer cells fight and destroy اسی طرح اور بھی سیلز آف دا باڈی جو ہوتے ہیں جو that have already been invaded by antigens you know such as viruses کیونکہ وائرسز جو ہیں وہ کئی دفعہ یو نو ان کا حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے بچپن میں ہمیں ہوا ہو تو لیٹر آن بھی لائف میں ان وائرسز کو یہ سیلز جو ہیں یہ جو would attack those viruses similarly the second type of T cells جو آپ اس وقت اپنے اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کالڈ میموری ٹی سیلز زین میں رکھیے کہ why do we call the memory T cells we call the memory T cells because یہ جو سیلز ہیں یہ initially at some stage in life are immune system dealt dealt with اور پھر لیٹر آن یہ ہمارے اندر ہی ایک قسم کی ان کی پروگرامنگ تھی اور جب دوبارہ سے ہمیں کوئی ایسی بیماری آتی ہے جس کا آلریڈی ہم نے لٹ سے کہ ویکسینیشن اگر لیا ہو اب فار انسٹنس ہم ویکسینیشن جو ہے کیوں لگواتے ہیں ویکسینیشن لگوانے کی ایک ریزن یہی ہے ویکسینیشن جو ہے وہ ہمارے اندر یو you نو know, ایسے آپ کہہ لیجیے ایسا ڈیڈ بیکٹیریا یا ایسا بینائن بیکٹیریا جو ہے اس بیماری کا وہ انٹروڈیوس کرتی ہے تو ویکسینیشن جب اس بیماری کے بیکٹیریا کو انٹروڈیوس کرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدھ دن ہمیں کچھ بخار بھی چڑھتا ہے ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے اس کے بعد وہ سب سائٹ ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو کمال ہے اس امیون سسٹم کا وہ یہ ہے کہ جو میمری ٹی سیلز ہیں وہ اس یو نو know, اس پروگرامنگ کو ایک قسم کا اسٹور کر لیتے ہیں اور اور وہ ہمارے جسم کے اندر وہ چیز جو ہے وہ کئی سالوں کے لیے بلکہ کئی دفعہ تو کئی ڈیکٹس کے لیے ہمارے اندر وہ چیز رہتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ لٹ سے کہ اگر ہم نے ویکسینیشن جو ہے ممس کی وہ بچپن میں کروائی تھی تو دوبارہ اگر بیس سال کی عمر میں which is may be let say two decade later ہمارا ایکسپوئر ممس کا ہو جائے تو یہ جو میموری ٹی سیلز ہیں they would activate them cells and they would come to our rescue they would fight the the bacteria جو یا وائرس جو اس وقت یو نو جس کا ایکسپوئر ہوگا ہمیں and then they will you know help us to defeat that virus from that point of view یہ جو میموری ٹی سیلز ہیں they have a very very important function to play اور اکثر اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر یو نو یہ میموری ٹی سیلز جو ہے یہ کہاں پہ ہیں یہ اکثر اوقات جو ہے یہ خون میں رہتے ہیں اور کئی دفعہ یہ لمف کے ایریا میں بھی یہ اپنے آپ کو ایک قسم کا پرزرو کر لیتے ہیں اور لیٹر آن پھر ہمارے لیے they come very handy for us اسی طرح third type of T cell جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں delayed hypersensitivity T cells یہ جو ٹی سیلز ہیں ان کے براڈلی اسپیکنگ دو فنکشنز ہیں پہلا جو ان کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیلیڈ امیون ریئیکشن جو ہیں وہ کوز کرتے ہیں پرٹیکولرلی اراؤنڈ الرجیز جو الرجیز ہوتی ہیں سچ ایز پوائزن آئی وی جہاں پہ ٹیشو جو ہمارا ہے وہ وہ انفلیمڈ ہو جاتا ہے تو یہ اس ایریا میں ہماری مدد کرتے ہیں اسی طرح جو دوسرا فنکشن ان کا ہے وہ یہ ہے کہ they produce protein substances no force اور یہ جو پروٹین سبسٹینسز ہیں ان کو ہم لمفوکائنس کا نام دیتے ہیں اور لمفوکائنس جو ہیں یہ ایک بہت یوزفل پرپز بھی سرو کرتی ہیں اور وہ پرپز جو ہے وہ بیسکلی ہے کہ یہ مزید جو ٹی سیلز ہیں ان کو یو نو گرو کرنے میں ان کی مدد کرتی ہیں ان کو ریپروڈیوس کرتی ہیں انویڈرز کو یہ اٹیک کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں اب ہم چوتھی جو ٹی سیلس کی یا گروپنگ ہے اس کی بات کرنا میں چاہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں سپریسر ٹی سیلس یہ جو سپریسر ٹی سیلس ہے ان کا جو پرپز ہے وہ بیسکلی سسٹم کو امیون سسٹم کو سلو ڈاؤن کرنا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ امیون سسٹم کو پہلے گیئر میں لانا ان کا کام ہے اگر امیون سسٹم جو ہے پانچویں گیئر میں گاڑی چل رہی ہے تو اس کو سلو ڈاؤن کرنا جو ہے وہ اسپریسر ٹی سیلس کا کام ہے تو اسپریسر ٹی سیلس جو ہے یہ بیسکلی اس وقت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں جب کہ انفیکشن جو ہے you know is on its way out جب انفیکشن جو ہے وہ اس کو یو you نو know, ہمارے امیون سسٹم نے کانکر کر لیا ہوتا ہے and has fully sort of immune system is totally won the battle تو that is when the immune system needs these suppressor T cells to slow self down and regulate self اور تاکہ جو cell and antibody immune processes ہیں وہ ریگولیٹ ہو جائے نا try and see that what is antibody mediated immunity and in what way is it different from cell mediated جو پروسیس ہے اینٹی باڈی میڈیٹیڈ جو امیونٹی ہے اٹ اٹیکس دا بیکٹیریا یا فنگ یا protozoa viruses while they are still in the body fluids تو وہ فلوئڈ لیول پہ یو نو اٹیک کر دیتے ہیں even prior to they are invading the cells تو سیلس کی لیول سے پہنچنے سے پہلے you know this type of immunity جو ہے یہ اینٹیجنس کو اٹیک کرتی ہے اس سسٹم کے جو سولجرز ہیں ان کو ہم بی سیلس کا نام دیتے ہیں ڈائگرام اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ that shows B cells give rise to plasma cells that produce antibodies اب سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی باڈیز کس طرح انوالو کرتی ہیں اپنے آپ کو اینٹی باڈیز جو ہیں they are basically protein molecules called immunoglobulins یہ جو امینو گلوبلنس ہیں surface of the invader cells and accomplish three results تین چیزیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے انویڈر سیلس کے ساتھ they try to achieve three things پہلی چیز that they try to achieve is they try to slow down the invader antigen ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ when the invader antigen is slow down it becomes easier for the phagocytes کہ وہ اس پہ حملہ آور ہو کے اس کو تباہ کر دے سو so, یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دشمن کو کہ وار کو یہ سلو ڈاؤن کرتے ہیں and that helps the phagocytes جو ہمارے امیون سسٹم کا سولجر ہے ٹو ڈسٹروائے دی اینٹیجن اسی طرح they the second thing that they tend to do is that they recruit other protein tankers اور یہ جو پروٹین سبسٹینس ہیں یہ ممبرین جو ہے آف دی انویڈنگ بیکٹیریا یا مائکرو آرگنیزم یہ اس کو ایک قسم کا کور کر کے اس کو تباہ کر دیتے ہیں اس کو برس کر دیتا ہے اس کو یو نو ڈسٹروائے کر دیتا ہے so this is the second thing that the جو بی سیلس ہیں دے سیم ٹو ڈو اسی طرح the third thing that they seem to do is that they find new invader invaders and form memory B cells جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی میموری ٹی سیلس کی اسی طرح یہ میموری بی سیلز بھی جو ہے یہ یو نو وہ فارم کرتے ہیں اور ان کی مدد سے یو نو فیوچر کے جو میموری ٹی سیلز ہیں ان کو ایوالو کرتے ہیں تو یہ تین فنکشنز ہیں ان بی سیلز کے you must have realize by now that یہ جو اینٹی باڈیز ہیں they are like sophisticated weapons you know of the immune system and researchers have identified five classes of antibodies یہ ہیں I G G I G M I G A I G D and I G E each with its own special function and territory in the body تو ان کا بڑا اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے یہ آئی جو ہے آئی جی یہ basically stand for immunoglobulin تو اب for example I G A جو ہے it guards the entrance of the body you know کے باڈی کے جو فلوئڈس کی اینٹرنس ہے یہ اس کو گارڈ کرتی ہے مثلاً سلائیوا کی اینٹرنس ہے ٹیئرس کی کی انٹرنس انٹرنس ہے ہے اور secretions of the respiratory tract یہ وہاں پہ you know it protects and attacks the bacteria you know the viruses the germs you know at the entrance تو ان سب کا ایک بڑا اسپیسیفک فنکشن ہے نا let's look at how does a body جو ہے defend itself with an immune response آپ نے دیکھا ہم نے بات کی یو نو سولجرس کی ہم نے بات کی ویپنری کی ہم نے بات کی کہ how does they attack and defend the body تو بیسکلی یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو امیون سسٹم ہے یہ اس کی جو آرکیسٹریشن ہے اس کی جو آپس کی کوآڈینیشن ہے اور اس کا جو اپنا پروسیس ہے وہ you know that's just amazing I mean that really needs to look into کہ how does it function protection from disease جو ہے actually it involves a series of defenses تو یہ جو سیریز آف ڈیفینسز جو ہیں اس کو ہم اس طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے کہ we will start at the beginning beginning سے مراد ہے کہ جو انویڈر ہے جو اینٹیجن ہے جو بیکٹیریا ہے وہ اس کی شروعات جو ہے باڈی میں کہاں سے ہوتی ہے وہ basically you know when it enters the body تو جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو بنتی ہے ہماری وہ ہماری اسکن ہے تو this skin that we have you know the skin is the first line of defense it has a very important role to play because یہ جو اسکن ہے یہ millions and millions of bacteria کو اندر جانے سے روکتی ہے پروٹیکٹ کرتی ہے ہمیں اسی طرح جو میوکس میمبرینز ہیں ہمارے اندر یہ جو میوکس میمبرینز ہیں they have a very very important role to play یہ بھی اسکن کی طرح اندر جراثیم کو جانے سے روکتے ہیں اور یہ جو میوکس میمبرینز ہیں ان کے اوپر دے نو دے آر کوٹیڈ ود اینٹی باڈیز اینڈ دے آر کوٹیڈ یو نو ود دیز سارٹ آف لوبریکینٹس آپ کہہ لیجیے کہ جن کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بیکٹیریا حلق سے اندر داخل ہوتا ہے وہ اس کو ایک دم سے پکڑ لے تو in that way the skin and these mucus membranes جو باڈی کے اندر ہوتے ہیں they are the first sort of line of action آپ کہہ they are the first barrier even though these defenses are very very effective but still as we know کہ جو اینٹیجنز ہیں وہ ان کو پرمیٹ کر جاتے ہیں وہ ان کے بیونڈ چلے جاتے ہیں وہ اپنے طریقہ کار یوز کرتے ہوئے کئی دفعہ ان کو کراس کر کے آگے چلے جاتے ہیں اور جو اینٹیجن جو ہے وہ جب ایک دفعہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے کراس کر جاتا ہے اس بیریئر کو تو پھر جو جو اسپیسیفک اور نان اسپیسیفک امیون سسٹم جو ہے that comes into play تو پھر ہماری اسکن اور ہمارے میوکس میمبرین کا جو کام ہے وہ کیونکہ اس کے بیونڈ چلا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ لائن آف ڈیفینس جو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہماری جو ہے وہ ہمارے اسپیسیفک امیون سسٹم اور نان اسپیسیفک امیون سسٹم کی بنتی ہے تو فیگوسائٹس جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا phagocytes in the blood have a very important role to play at this level کیونکہ وہ ہر اس سبسٹینس کو جو انویٹ کرتا ہے اور آگے پہنچ جاتا ہے وہ اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں فیگوسائٹس ہیو اندر very important role to play at this juncture وہ بیسکلی اینٹیجنس جو ہے ان کو ایک قسم کا سلو ڈاؤن کرتے ہیں اور ان کو پرزینٹ کر دیتے ہیں بی سیلس کو اور ہیلپر ٹی سیلس کو کہ اچھا آؤ اب ٹی سیلس تم اور بی سیلس تم اب اٹیک کرو اس پہ اینٹیجن پہ اور in that way they help in you know in destroying the antigen جو وہاں تک پہنچتا ہے تو in that way you would have realise my now that how important these phagocytes ready to play especially ایسے اینٹیجنس سے ڈیل کرنے کے لیے جو جن کا پہلے کوئی ریکارڈ ہی ہمارے امیون سسٹم میں نہ موجود ہو جن کے اراؤنڈ یو نو ہمارے پاس کوئی میموری بی سیلز ہی اویلیبل نہ ہو ان اینٹیجنس سے ڈیل کرنے میں these phagocytes have a very very important role to play تو وہ اینٹیجنس جو ان دو لائنز آف یہ جو ڈیفینس لائنز ہیں ایک قسم کی ہمارے امیون سسٹم کی تو وہ اینٹیجن جو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بیونڈ چلی جاتی ہیں یا they are able to to cross these defence lines وہاں پہ پھر ایک تھرڈ لائن آف ایکشن جو ہے دیٹ ٹیکس پلیس یہ جو تھرڈ لائن آف ایکشن ہے یہ کیا ہے یہ بیسکلی جو کلر ٹی سیلز جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا this is way the killer T cells come to our rescue تو یہ جو انویڈنگ سیلز ہیں یہ ان کو کلر ٹی سیلز جو ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنے کا رول پلے کرتے ہیں فیگوسائٹس جو ہیں یہ بھی اس لیول پہ بھی they are they play a very positive role they they they come come to to you know the rescue of these killer T cells اور یہ ان کو مزید ایک قسم کی یو نو ری انفورسمنٹس مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ انویڈنگ سیلس کو ڈسٹروائے کر سکیں تو جب یہ انویژن جو ہے جب یہ سبسائڈ کرتی ہے تو پھر اسپریسر ٹی سیلز جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ اپنا دوبارہ سے کام شروع کر دیتے ہیں اور اسپریسر ٹی سیلس کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کام جو ہے وہ بیسکلی ریگولیٹ کرنا ہے سارے امیون سسٹم کو تو وہ پھر امیون سسٹم کو سلو ڈاؤن کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے اور واپس اس یو نو اس کو اپنی ایک ریگولیٹڈ فارم میں لے کے آتا ہے جہاں کے سیل میڈیٹیڈ اور اینٹی باڈی میڈیٹیڈ جو امیون رسپانسز ہیں وہ نارملائز ہو جاتی ہیں so this is how basically this system works اب تک جو میں نے بات چیت آپ سے کی یہ basically I was talking of you know the those elements of the immune system جن کو ہم کہہ سکتے ہیں دے فنکشن آپٹیملی لیکن there are definitely certain elements of the immune system less than optimal defences جن کو ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ جو یہ جو اگر سارا کچھ یہ آپٹیمل ہوتا تو پھر the chances of uh getting you know sick or unwell بہت کم ہوتے so the very fact that in spite of you know the immune system working to its full capacity we still have you know period we we are are unwell sick you know we have viral infections we have other infections تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یو نو دے آر ہر چیز آپٹیملی جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہی تو یہ امیون سسٹم ہے یہ ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ اس کی جو فنکشننگ ہے یہ ویری کرتی رہتی ہے اوور دا لائف اسپین یہ سارا کا سارا یہ ساری زندگی امیون سسٹم جو ہمارا ہے وہ ایک ہی طریقے سے فنکشن نہیں کرتا فار انسٹنس جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت ایک سارٹ آف امیچیور ہوتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ابھی وہ ڈیولپ نہیں ہوتا پھر جو جو یو نو ہم we grow in to teens and in to adulthood ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ بہت افیکٹو ہو جاتا ہے اور افیکٹولی ورک کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر you know when we sort of move on in to old age تو وہ پھر اس کی فنکشننگ جو ہے وہ افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو ڈسینٹا کے تھرو جو نیوٹریشن مل رہی ہوتی ہے وہ صرف ایک قسم کی ایک ٹائپ کی اینٹی باڈی جو ہے وہ بچے کے لیے پروڈیوس کرتی ہے اس کو ہم آئی جی جی کہتے ہیں یہ بیسکلی پسینٹا کے تھرو جو نیوٹرینٹس جاتے ہیں you know they help you know this particular antibody to be developed in the foetus اس کے بعد جب بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو آئی جی اے از اندر اینٹی باڈی یہ اس کو ملنی شروع ہوتی ہے ماں کے دودھ سے اسی لیے in today's day and age a lot of emphasis on mothers nursing the child and the child getting the mother's milk یہ بریسٹ فیڈنگ پہ اسی لیے اتنا زور ہے اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں جنرلی ایک ریگولر آپ کہہ لیجیے ایک امیونائزیشن اسکیجول ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی یہ اسکیجول ہے ہم یہ فالو کرتے ہیں یہ پہلے پانچ سال جو ہے ہمارے ہاں بچوں کو مختلف ٹائم پیریڈز میں مختلف ویکسین جو ہے یو نو وہ دی جاتی ہیں وہ لگتی ہیں سو وہ واٹ از آپ کے ذہن میں آ رہا کہ what is it that these these do basically you know they contain آپ کہہ لیجیے ڈیڈ اور ڈس ایبلڈ ڈیزیز کے مائکرو آرگنیزمس تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی you know why do we inject these you know disabled microorganisms and dead microorganisms child تو basically the reason that we inject these vaccines کے اندر جا کے ہمارے یو you نو know, ہمارے جو امیون سسٹم ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو اور اس میں وہ میموری لمفوسائٹس ڈیولپ ہو سکے وہ فارم کر سکے جو لیٹر آن ان ڈیزیز سے کا مقابلہ کر سکے تو اسی لیے یو نو بہت ایمفسز ہوتا ہے پہلے پانچ سال میں امیونائزیشن پہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ اور you know there a lot of talk of immunisation اور اور یو نو پیرنٹس کو یاد کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ do not forget the immunisation time of your young ones تو immunisation in that way has a very important role to play جب بچہ تھوڑا سا اور آگے گرو کرتا ہے تو اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع کر دیتا ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ بچے جو ہیں جب امیون امیون سسٹم ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے انویریبلی دس گیارہ سال کی عمر میں ہمارا امیون سسٹم بہت اچھا ڈیولپ ہو جاتا ہے اسی لیے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی ایسی الرجیز جو ہیں جس طرح استما ہے خاص طور پہ اگر بچے کو استما چائلڈہڈ میں ہوا ہو by the time the child you know is nine ten eleven twelve تو child invariably grows out of this childhood asthma اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ بیسکلی یہی امیون سسٹم کی اس ایج پہ یو نو اس کا اپنے آپ کو پوری طرح سے کام کرنا ہے یہ جو یہ جو پروسیس ہے امیون سسٹم کی ڈیولپمنٹ کا اٹ کنٹینیوز یو نو ہمارے یو نو یوتھ میں ہماری ینگ ایڈلٹہڈ میں اور یہ آہستہ آہستہ اور اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن when we get old you know جب ہم you know when we get old when we are in our سے سی نو ففٹیز سکسٹیز اینڈ سیونٹیز تو اس وقت جو ہے ہمارے اس امیون سسٹم میں ایک آہستہ آہستہ جو ہے ڈکلائن آنی شروع ہو جاتی ہے یہ جو ڈکلائن ہے یہ بیسکلی اس سے مطلب یہ ہے کہ کوئی overall number of T cells یا بی سیلز جو ہے یا اینٹی باڈیز جو ہمارے اندر سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ کوئی کام نہیں ہوتی لیکن ان کی جو پوٹینسی ہے یو you نو know, ان کی جو اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو I think that is very important you know consideration to keep in mind تو compared you know compare with T cells and B cells جو ہمارے یوتھ میں ہوتے ہیں یا ایڈلٹہڈ میں ہوتے ہیں جو ان ان کی پوٹنسی اس وقت ہوتی ہے وہ ہماری سیلس کی پوٹنسی ہرگز نہیں رہتی you know when we sort of grow old and as a result of that آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیماری جو ہے وہ کسی حد تک جلدی we are more you know and susceptible to when we get old and secondly آپ نے یہ یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یو نو اولڈ ایج میں جا کے جو بیماری ہے وہ جلدی سے ٹھیک نہیں کئی دفعہ ہوتی اس کو وائرل انفیکشن جو لٹ سے کہ ہمیں پانچ دن میں ہم جوانی میں ٹھیک ہو جاتے ہیں جس میں سے نکل آتے ہیں تو کئی دفعہ اولڈ ایج میں جا کے دو تین ہفتے لگ جاتے ہیں اس میں سے نکلنے میں تو اس کی بیسکلی وجہ یہی ہے کہ جو پوٹنسی ہے ہمارے اندر اینٹی باڈیز کی وہ کم ہو جاتی ہے ان کی تعداد جو ہے وہ کم نہیں ہوتی لیکن ان کی پوٹنسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہ جو ڈکلائن کی میں بات کر رہا تھا کہ you know decline comes in the functioning of the immune system as we get older اس میں کچھ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور associated I think things that you need to keep in mind and I am referring to actually life unhealth when I talk of unhealthy lifestyle تو میری مراد ہے basically smoking you know for instance cigarette smoking جو ہے that is consider to be a very big element of unhealthy lifestyle آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں سگریٹ پینے والوں کے پیچھے پڑ گیا ہوں ایسی بات نہیں ہے but this this is is a fact you know I mean you can choose to continue to smoke I am not saying you stop smoking but you should know what consequence you know and what repercussions یہ سگریٹ اسموکنگ کے جو ہے وہ ہوتے ہیں اسی طرح یو نو ایک اگر ایک ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ اگر سیڈنٹری لائف اسٹائل ہو جائے سیڈنٹری سے مراد ہے کہ جس میں ایکٹیویٹی بہت کم ہو جائے محدود ہو جائے اور کوئی ایکٹیویٹی کوئی کھیل نہ رہے کوئی واک نہ ہو کوئی اور ایکسرسائز نہ ہو تو اس یو you نو know, وہ بھی ایک انہیلدی چیز ہے ہماری صحت کے لیے اور اس کا بھی ایک یو you نو know, منفی سا امپیکٹ ہمارے امیون سسٹم پہ بھی پڑ سکتا ہے اگر آپ میں سے بھی کوئی سیڈنٹری ہے تو اس کو چاہیے کہ کم از کم جاگنگ یا واک یا سائیکلنگ یا کچھ اور ایکٹیویٹی جو ہے یا جم جوائن کر لے یا کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ضرور کرے اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پور نیوٹریشن جو ہے that also can contribute to you know sort of a slowing down of the immune system اسی لیے you know optimal immune system کی ورکنگ کے لیے ہیلدی ڈائٹ جو ہے that is very very essential and particularly as we get in to sort of you know senior years جس کو ہم کہتے ہیں یا you know as we become older it becomes essential for us that we should add some food supplements you know ہم وائٹمنس جو ہیں وہ شروع کریں اور vitamins have a very important role to play کیونکہ ادروائز جو ہمارے لمفوسائٹس ہیں اور اینٹی باڈیز جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو vitamins in that way they definitely help کیونکہ جتنا بہتر ہمارا امیون سسٹم جتنی ایفیشینٹلی آپٹیملی ہمارا امیون سسٹم کام کرے گا یو know, اتنا ہی ہم بیماری سے بچے رہیں گے اور اتنا ہی جو اینٹیجنز ہیں جو انویڈنگ بیکٹیریا ہے یا انویڈنگ اینٹیجنز ہیں نو ان پہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ حاوی ہوتا رہے گا پھر یہ جو پروسیس ہے یہ کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو امیون سسٹم کا پروسیس جو ہے یہ کئی دفعہ تھوڑا سا وائر سا ایری سا ہو جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ you know in most situation most the immune system to our our our rescue and help but then there کہ یہ جو امیون سسٹم ہے یہ ہمارے سیلف کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے دے آر سم ڈس آڈرس جن کو ہم آٹو امیون ڈیزیز کا نام دیتے ہیں یہ جو ڈس آرڈرز ہیں یہ جو آٹو امیون ڈیزیز جو ہے یہ وہ یہ وہ کنڈیشنز ہیں جہاں پہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ہمارے باڈی کے اگینسٹ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے اس میں ایک بہت کامن نام جو ہے وہ آرتھرائٹس کا ہے جس کو ہم ریموٹوائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں ان آر ٹیکنیکل جارگن لیکن اکثر اوقات جوڑوں کی درد آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ جو ہے کئی دفعہ یو نو خاص طور پہ people in their fifties and above وہ کئی دفعہ کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے جوڑوں میں درد ہوتی ہے اور خاص طور پہ سردی کے موسم میں یہ جو دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو جوڑوں کی درد ہے یہ بہت بڑھ جاتی ہے تو یہ جو جوڑوں کی درد ہے یہ بیسکلی ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے against the tissues of the joints when it starts to work against the tissues of the joints and bones جو ہے ہماری جوائنٹس کی تو وہاں پہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ جوڑوں کی جو درد ہے یہ شروع ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اور کنڈیشن جس کا میں نے ایک لیکچر میں پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ملٹیپل سیکوروسز کا وہ بھی ایک ایسی کنڈیشن ہے جو بیسکلی جس میں ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ہمارے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس میں ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ particularly it start to attack the myelin sheath جو ہمارے اندر ہے اور اس کے جو نیورونز ہیں ان کو ڈسٹروائے کرتا ہے جب وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ملٹیپل پلس کروسز کی جو بیماری ہے وہ ہو جاتی ہے تو جو سوال ایک اٹھتا ہے انسان کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ what cause autoimmune disease I am sure آپ کے ذہن میں بھی یہ آ رہا ہوگا کہ what is it that cause autoimmune disease کئی دفعہ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ ہیریڈیٹی یہ جو ہے وہ کاز کرتی ہے آٹو امیون رسپانسز کو اور ایک پرائر جو ہماری ہسٹری ہے انفیکشنس کی وہ بھی کسی حد تک ہمیں پری ڈسپوز یا پری ڈیٹرمن کرتی ہے کہ what sort of autoimmune disease we would have لیکن ایک اور فیکٹر ایک اور فورس جو آہستہ آہستہ مختلف ریسرچز نے انڈیکیٹ کیا ہے another factor which plays a very important part is the stress factor stress جو ہے وہ اس کا ایک بڑا گہرا جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے ڈزیز اور بیماری کے ساتھ اس کا جو ہے اور بے شمار ایسی بیماریاں اور کنڈیشنز ہیں جس کے پیچھے جو اسٹریس جو ہے وہ ایک کائنڈ آف اے ٹریگر بن جاتا ہے اٹس دی ایکٹیویٹنگ فیکٹر اس کی وجہ سے ہم we become predispose to you know lot of conditions خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ریسپریٹری ڈیزیز جو ہے جو ریسپریٹری کنڈیشنز جو ہے جیسا برونکائٹس ہے ایستوما ہے یو نو کھانسی ہے یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جو ہائی لیول آف سٹریس کی وجہ سے یو نو بے شمار دفعہ ٹریگر ہوتی ہے سوال اٹھتا ہے کہ why is it so I mean why does stress cause these conditions تو اس میں جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے ریسرچ میں وہ یہ ہے کہ جو اسٹریس جو ہے یہ ہمارے آٹو امیون سسٹم کو ایک قسم کا سپریس کرتی ہے اور جب ہمارا آٹو امیون سسٹم جو ہے جب اس کی اسپریشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم we become you know sort of vulnerable we become more open to infection and disease so in that way you know the phenomena of جو اسٹریس ہے it is very very important for you to understand کیونکہ یہ اس کو ہم اپنے اگلے لیکچرز میں بھی کئی مختلف انداز سے طریقوں سے کور کریں گے and because stress has a very very important role you know in determining whether we are going to be healthy or unhealthy now I would like to talk about the genetic processes جو ڈیولپمنٹ اینڈ ہیلتھ میں انوالو ہوتے ہیں ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ یہ جو جینیٹک پروسیسز کا سلسلہ ہے یہ یہ بیسویں صدی میں یو نو اس سے پہلے there was no idea of the genetic processes it was only in the twenty century کے جو ریسرچرز تھے they discovered that there are thread like structures جن کو انہوں نے کروموسومس کا نام دیا and purpose these structures units you know genes play a very important part in determining کی کاوش کی وجہ سے جو ایک اور چیز سامنے آئی ٹوینٹی سینچری میں وہ ڈی این اے کا کانسیپٹ تھا کہ they discovered that there is a substance which is common you know to all وہ ایک جینیٹک میٹیرئل ایسا ہے جس کو ہم deoxyribonucleic acid کا نام دیتے ہیں اور اس کا جو شارٹ ہے وہ ڈی این اے ہے تو today we know that D N A جو ہے it determines a lot of things for us I mean it determines you know our growth patterns it determines you know what our colour of eyes is going to be it determines you know what you know height we are going to have it determines what what disease or illnesses may be we are going to be predispose to وہ سب کچھ جو ہے اس کی جو ریسرچ ہے اٹ از انڈیکیٹنگ کہ جو ساری کی ساری جو ہماری پروگرامنگ ہے وہ ڈی این اے میں ہے سو so اس لحاظ سے موجودہ جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ہیومن سیل جو ہے اٹ رفلی contains about thirty thousand to forty thousand genes just imagine every human cell contains from thirty to forty thousand genes اور یہ جو جینز ہے یہ جو ہے یہ ہیومن سسٹم کی میپنگ جو ہے وہ ساری کی ساری ان کے تھرو ہوتی ہے تو جینز جو ہے دے کنٹرول جس میں نے آپ کو پہلے بتایا vast number of our traits you know including about three thousand diseases یہ دو تین چار پانچ ڈیزیز کی ہم میں بات نہیں کر رہا I mean research evidence indicate that genes جو ہے ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ they control about three thousand different diseases اور اب تو جو ریسرچ اس ایریا میں ہو رہی ہے دیٹ از آلسو شوئنگ کہ ایگزیکٹ جین لوکیشنس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر جو مختلف جو جینز ہیں where are they located you know in our body تو that is a very big development and you know it really sort of augurs well for for for health psychology also تو میں زیادہ ڈیٹیل میں جینیٹکس کی تو نہیں جاؤں گا but I would definitely like to you of touch on one or two issues and concerns جن کا تعلق ہیلتھ سائیکالوجی کے ساتھ خاص طور پہ زیادہ ہوتا ہے تو from the biopsychosocial perspective میں اس چیز کو دیکھنا چاہوں گا کہ so that we could sort of connect and sort of it with psychology پر سے one way of looking at patients for instance کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا کون سی ڈیزیز جو ہے وہ کس قسم کے لائف اسٹائل اور بیہیویئرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے so I mean that's one perspective to see کہ okay what what are those conditions and what are those diseases جو خاص قسم کے لائف اسٹائل کے ساتھ یا خاص قسم کے بیہیویئرس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے فار ایگزامپل یو نو وہ کیا کون سی ڈیزیز ایسی ہیں جی- جو جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ کیا بیہیویئرز ہیں جو وہ جینیٹک میوٹیشنس کے لیے you know they contribute toward for instance دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ if we eat a lot of fatty foods you know جو لو ان فائبر کانٹینٹ ہے تو وہ بھی کچھ ڈیزیز جو ہیں کوز کرتے ہیں اسی طرح جس میں پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ بھی یو نو کچھ کنڈیشن جو ہے وہ پیدا کرتی ہے تو having this sort of a knowledge you know جہاں ہمیں یہ پتہ چل جائے یا یہ اندازہ ہو کہ کیا لائف اسٹائل ہمارے ہیں یا کیا ایسی ڈائٹس ہیں یا کیا اور ایسی ہماری یو نو عادات ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کچھ بیماریوں کی طرف لے کے جاتی ہیں تو you know just an insight into that can help us to prevent these conditions similarly دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ تو ہو گیا نا کیا بیہیویئرز ایسے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایسی کیا ہمارے اندر پری ڈسپوزیشنز ہیں جو ہم نے انہیرٹ میں بھی کی ہیں جس کی وجہ سے we become susceptible to certain conditions تو کچھ اگر ہمارے اندر پری ڈسپوزیشنز ایسی ہیں جس سے کہ ہم اس بیماری کے لیے سسپٹیبل ہیں یا ولربل ہیں تو ان کی بھی اگر ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو then we can definitely bring certain changes in lifestyle جس کے ساتھ یو you نو know, ہم ایسا ایکسپوئر جو ہے ایسی چیزوں کا ایسے سبسٹینس کا ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو ہم کم کر سکتے ہیں کہ اور اس and that can help us to minimise and reduce the element of illness and sickness تو پیپل ہائی ڈگ susceptibility you know let see for instance for cancer but they very little ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اوکے ولیبلٹی تو ایک چیز کی بہت زیادہ تھی سسپٹیبلٹی تو ایک چیز کی بہت زیادہ تھی لیکن ایکسپوئر جب اینٹیجنس کا اس ایریا میں کم ہوا تو دین یو نو وٹ از دوٹ کم آیا how how could the disease بھی کین دا ڈیزیز بھی اسٹاپ یو نو اسی طرح یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اچھا اگر ایک شخص میں ایک کنڈیشن کی سسپٹیبلٹی یا یا پری ڈسپوزیشن تو کم ہے لیکن اگر اس کا ایکسپوئر اینٹیجنس کا اس ایریا میں زیادہ ہو جائے تو پھر وہ آیا does he also become you know more open to such a condition تو یہ جو چیزیں ہیں I mean these are the areas health psychologists have a very very important role to play to determine of preventive programs can be evolved or what kind of preventive lifestyles can be, you know, be suggested or initiated جس سے یا what kind of preventive actions can be taken جس سے کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ اگر ہمیں انہیریٹیڈ ونریبلٹی یا سسپٹیبلٹی ایک کنڈیشن کی یا ایک بیماری کی زیادہ بھی ہے تو ہم اس کو کس طرح منیمائز کر سکتے ہیں اپنے لیے تو دس از دا ڈائریکشن آئی تھنک جہاں پہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے has a very very important role to play تو اس کے ساتھ یو you نو know, میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں پھر اب اسٹریس سے ریلیٹڈ چیزوں کی بات کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنی کتاب کو بھی پڑھ رہے ہوں گے اور اپنے ہینڈ آؤٹس کو بھی پڑھ رہے ہوں گے تو with that I would like to end this lecture today